احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آہائے دو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے محترم حضرات یہ جو پاس میں شامی سے باہر پنڈال سے باہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے آس پاس اگر آپ کو تقریر سننا ہو سمجھنا ہو اور اس سے نفع حاصل کرنا ہو اردو اور اردو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو برائے مہربانی تکلیف لے آئیں کسی آرام کی بات مان لینے میں بے عزتی نہیں ہے آ جائیے اسی میں آپ کی خیر اور سلامتی ہے ورنہ سڑک کے کنارے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں جانے کے لیے سب سواریاں تیار ہیں ہم جا سکتے ہیں ہم بے ادبی مجلس کی ہلکی برداشت نہیں کر سکتے اردو سمجھ میں آتی ہو تو آ جائیں یا ہم کسی سے مقامی اڑیسہ کی زبان میں کہلوائیں رہے آئیے جلدی آئیے درمیان میں شیطان بیٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے آ جائیے الحمد للہ آئیے جلدی آئیے کافی تاخیر ہو چکی ہے کل کس وقت جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا مزید آپ تاخیر کا ذریعہ اور سبب نہ بنے دیر تک جلسہ کرنا اور پھر فجر کی نماز کو چھوڑنا میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم یہ جلسے کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے کوئی آدمی جلسے کی وجہ سے فجر کی نماز کو چھوڑے یہ جلسے کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے ہمارے قابریز کا شیوا نہیں تھا کہ رات دیر گئے تک وہ گفتگو کیا کرتے بیانات کیا کرتے اور پھر اس سے تحجد ٹوٹ رہی ہو اور فجر کی نماز ٹوٹ رہی ہو حضرات کل میں نے یاد کیا تھا بار بار ہمارے سامنے دین کی باتیں آنے کے باوجود خوراک اور حدیث کی باتیں آنے کے باوجود ہماری روش میں ہمارے رویے میں ہمارے طرز زندگی میں ہمارے رہن سہن ہیں ہمارے طرز معاشرت میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا کل ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا اسلام مخالف جو لہر چلی ہے پورے عالم میں آپ کا بلون شداد آباد جو کی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے نے اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا ایسے کئی گراؤنڈ آئے شداد آئے نمرود آئے حامان آئے اللہ نے کسی کو باقی نہیں رکھا بکل جال حق وضاحت الباطل ان الباطل کانا دہو کا تو باطل چلا جاتا ہے اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے اسلام حق ہے اور مذہب اسلام کے سامنے جتنے جھوٹے مظاہر ہیں یہ تمام کے تمام کے زمرے میں آتے ہیں اور اسلام کے سامنے رک نہیں سکتے ہو وقتی طور پر اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں اپنا جوہر دکھا سکتے ہیں اور اپنی قوت دکھا سکتے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمان ہمت کے ساتھ جرت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ مردانگی کی زندگی گزارے وہ کچھ دلانہ زندگی نہ گزارے کچھ دلانہ زندگی اگر گزارنا ہے عزت کی موت کو سینے سے لگا لے حضرت کو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور فرمان ہے آپ فرمایا کرتے تھے گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے ایسی کی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ سب کائنات سے کریں اے اللہ تیرے سامنے اسلام لکھ رہا ہو آقا کے طریقے مل رہے ہوں مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو اٹھ رہی ہو اور اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی ہو ہم جیے یہ زندگی کے کوئی معنی نہیں اے اللہ زندگی لے لے اور ایمان اور اسلام کی موت دے دے وہ دن نہ دکھا ہم زندہ رہیں اور اسلام کا جنازہ نکلتا رہے وہ دن نہ دکھا ہم زندہ رہے آخا کے طریقے ہمارے آنکھوں کے سامنے ملتے رہے اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا حضرت ماس حضرت معاوض دو چھوٹے بچے میدان جنگ میں آتے ہیں اللہ کے حبیب پاک آخائیںل جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت پر حمل کرنا یہ ہم اس غصے کے اندر شامل ہو جائیں آخا نے کہا کہ تم میں جو اونچا ہوگا اور تم میں جو بڑا ہوگا وہ جنگ میں شامل ہوگا تو چھوٹے جو لڑکے تھے اپنے پنچوں کے بل پیڑیوں کے بل اپنے آپ کو بلند کرنے لگے تاکہ وہ میدان جنگ کے اندر آ جائے بس بچے کے اندر جلد تھا بوڑھی عورتوں کے اندر جلد تھا باطل سے ٹکرانے کی قوت تھی آج باطل کا نام لینے کی ہمت نہیں تم کہو اے اللہ ایسی زندگی نہیں چاہیے ہمیں عزت کی موت دے دے دلت کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے کیا نہیں ہو رہا ہے آج ابو غریب جیل گواہ ہے کہ وہاں انگریز بدماشوں نے جن کے طور طریقے تم اپناتے ہو جن کی کو نکالتے ہو جن کے لباسوں کو دیکھ کر اپنے جسم پر وہ لباس کو اپناتے ہو جن کے بالوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر وہ رشتے میرا انسان ہدایت کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا تیرا کام یہ ہے کنویں کے پاس جا کر پانی پی لے تیرا کام یہ ہے کہ ندی کے پاس جا کر کپڑا صاف کر لے تیرا کام یہ ہے کہ بازار میں جا کر سودا لے لے اب وہ کس کا بیٹا ہے حلال سے پیدا ہوا حرام سے پیدا ہوا یہ ندی کتنے کلومیٹر کی رفتار سے بہتی ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے یہ کتنی گہرائی رکھتی ہے یہ کتنی چوڑائی رکھتی ہے کی طرح مر جائے گا پانی نہیں پی پائے گا ان علماء کی مجالس کے اندر بیٹھ کر اگر تبصرہ تجھے کرنا ہے جاؤ وہ حرام زادے وہ کمی نے کا احسان ہے ان مقاصد کا یہ گاڑی والوں کا احسان ہے یہ ہمارے مال کو متقی کرتے ہیں ہمارے مال کا یہ تجزیہ کرتے ہیں یہاں مال دیتے ہوئے تیرے جان جان پر آتی ہے ان علماء کو گالیاں دیتا ہے اور وہ عیسائی مشتری یہود نارا کے ہاسپٹل کے اندر رشوتیں دے کر ڈونیشن دے کر اٹھائیشن دے کر اپنی اولاد جس کو مادر دار حشر کی بات کر رہے ہو انسان مرتا ہے مٹی کے اندر مل جاتا ہے یہی عقیدہ کافروں کا تھا یہی عقیدہ مشرقوں کا تھا تو یہ یہود و نصارہ کی نقالی کر کر ان کے طور طریقوں سے محبت کر کر آج اسلام دشمنی کے بھی دور ہو رہا ہے یہ B J P party B H P party اور یہ وہ اسلام اور رہے ہیں مسلمانوں کو رسوا کر رہے ہیں دیکھو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ کے اندر ڈالے گا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو زندہ دفن کرے گا حدیث پاک ساتھ میں آتا ہے ایک ماں اپنی اولاد سے جو مانگتا کرتی ہے ایک ماں اپنی اولاد سے جو شفقت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملان کے درجے زیادہ کے سامنے اپنے ان کے باپ کو جہنم کے اندر داخل کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم اس شفاعت کے ساتھ کیا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ شفاعت اہل تو ہوگی اور تیرا باپ مشرق ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم سے ان کو ایک کیڑے کی شکل دے دی جائے گی ایک کیڑے کا مجھے سزا دے دیا جائے گا جسے کیچڑ کے اندر بھگ کر دیا جائے گا اور فرشتے ہوئے اسے جہنم کے اندر لے جائیں گے باپ حضرت ابراہیم بیٹے حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کام نہ آ سکے باپ حضرت نو اپنے بیٹے کے لیے کام نہ آ سکے کلام پاک کا انتیسواں سارا سورج تحریم کا دوسرا رکو قرآن شریف اٹھا کر دیکھو اللہ ہاں عمرہ ہو گا تو پھر اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت لو کمپلیکس میں جاتی ہے تو بن کر سبر کر کیوں جاتی ہے یہ رشتے داروں کی یہاں جاتی ہے تو بن کر سبر کر کیوں جاتی ہے یہ غیروں کی یہاں جاتی ہے بن کر سبر کر کیوں جاتی ہے وہ ہیرو دو تم نے حدیث کو کیا ٹکرایا آخا کے طریقے کو کیا ٹکرایا حدیث پاک نے فرمایا تین سب جہنم میں جائیں گے جنت بھی ہوا نہیں لگے گی ان میں ایک طبقہ آپ نے فرمایا وہ ہے جو بیوی کی بری حرکات کو دیکھ کر اسے روکتا نہیں سوکھتا نہیں بیوی بے پڑتا جاتی ہے بیوی پھول لگا کر جاتی ہے بیوی اتنی استعمال کر کر جاتی ہے بیوی اور چست کے بعد ادا کر جاتی ہے برقع اور چادر ایسے ٹائٹ پہنتی ہے جس سے جسم کا جغرافیہ نظر آئے ایسا مرد جو اپنی بیوی کو ایسا بنا کر سوار کر بھیجے حدیث میں کہا گیا وہ دیوس ہے ہجڑا ہے وہ نامردہ ہے اور وہ حدیث کے اندر فرمایا کہ تین سب پہ جو جائیں گے ان میں سے یہ ہجڑا ہے جب بیویوں کو بے بندہ باہر بھیجا کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے کلام پاک کے پانچ کے میں سورہ نتا میں اللہ نے فرمایا ہر رجال و قبضہ نور عالم نیتا عورتوں پر حاکم ہے یعنی ان کو درجے میں رکھو سماج میں جو آتا ہے وہ عورت کے گوشت سے آتا ہے عورت کے گوشت کے اندر گلی پیدا ہو کائنات کا کوئی شیطان اسے راہ راہ سے نہیں ہٹا سکتا عورت کے گوشت اندر شیطان کا پلڈا اور شیطان کا بچہ پیدا ہو کائنات کا کوئی ولی اسے راہ راہ پر نہیں آ سکتا تم خود صحیح بناؤ اور عورتوں کو صحیح طریقے پر چلاؤ تو حدیث پاک کے اندر نے فرمایا وہی اقدا وہ عورت ایسی ہے اور ایسی ہے صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے فرمایا آنی بھروایا کا ترجمہ لنڈی نہیں ہوتا اب اگر کوئی کہے تو اسے بازاری عورت کہو ساریکہ عورت کہو کیوں تمہیں رنڈی سے ہمدردی رنڈی تیری اماں کی سگی لگتی ہے آخا جو رحمت اللہ عالمی منا کر بھیجے گئے اور ان کے کہنے کے اندر کوئی ترجس نہیں تجھے کیوں اس کے اندر کابلات کی گنجائش رنڈیوں سے ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی باعث عورتوں سے ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی کلام پاک کا کر بائش پارا اٹھا کر دیکھ لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کا طبقہ کون صحابہ کون صحابہ کون صحابہ ارے ان کی بزرگیاں بیان کرتے کرتے ان کے پیروں میں لگنے والی دھول کا تقدس اور تبرک اور اس کی کرامت کو بیان کرتے کرتے میرے رب عزت و جلالت کی قدم ہماری دامیں چلی جائے گی یہ صحابہ کرام کا وہ مقدس سطح پوری دنیا پیرانے تیر سے بھر جائے پوری دنیا اختار سے بھر جائے افطار سے بھر جائے ولیوں سے بھر جائے شہیدوں سے بھر جائے میرے رب عزت سے جلالت کی قدم ایک ادنا صحابی کے چھوٹے عمل کا یہ تمام لوگ مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے صحابہ کو اللہ کے قرآن نے کہا عجب سے نہیں تھا ارے ماحول سے بے بندہ جانے ہماری نیت ہے ہماری عورت رنڈی تھوڑی نہ ہے وہ دوسروں سے اس کی تھوڑی نہ لڑائے گی ہم جانتے ہیں ہماری عورت نبی کو اپنی عورتوں کے مزاج کا پتہ نہیں تھا یہ صحابہ وہ نبی کی عورت ہے وہ نبی کی عورت ہے ہماری مائیں ہے صحابہ جن کی تقدس کی قسمیں فرشتے کھایا کرتے تھے جن کی بزرگی فصلے فرشتے کھایا کرتے تھے اور جب رکو سے اٹھ کر کہتے ہنگنان کل الحمد ہنگن کا مبارک مبارکن آخا نے نماز ختم کی اور ختم کرنے کے بعد فرمایا آج کون میرے سامنے شاید کہے صحابی ڈر گئے کہیں وہی نہ ہو کہیں جھڑکی نہ ہو اور ڈر خاموش بیٹھے رہے آخا فرمانے لگے بتاتے کیوں نہیں آج کس نے شاید بات کہے میں نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ ربنا نقل ہم آج یہ شاید الفاظ کیوں کہے کثیر کا مبارکن تھی جی۔ اب ڈر ڈر کر اٹھے آخائی دالم صاحب نے فرمایا تم نے یہ جو کلمات کہے آسمان سے ستر ہزار فریقے کو لینے کے لیے صحابی پران پڑتا تھا آسمان کے فرشتے بچل جاتے تھے صحابی تحمید کرتا تھا آسمان کے فرشتے اس کو لینے آتے تھے ایسے صحابہ کرام کے مقدس سبے کو میرے رب کے قرآن نے کہا تم ہن متان ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنے لگو بس تو مانگو صحابہ سے بڑھ کر کوئی مستقی نہیں ہو سکتا ازواج متحرات سے بڑھ کر کوئی ہماری ماں پاکیزہ نہیں ہو سکتی ایسے پاکیزہ سستے کو پردے کا حکم دیا گیا آج کوئی کبینہ کوئی ملون اگر یہ کہتا ہے کہ یہ پردہ چودہ سو سالہ پرانا ہو چکا ہے اب نئی تحقیق کے روپے چاہیے امریکہ کی زبان بولنا چاہیے اگر تو امریکہ کی زبان بولتا ہے کیا امریکہ کے قلبوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو نچا اپنی بیویوں کو نچا اسلام کا نام لیتا ہے تو عورتوں کو پردے میں رکھنا پڑے گا اسلام کا نام لینا ہے عورتوں کو اس کے دائرے کار کے اندر رکھنا پڑے گا دیکھ آج اس دنیا کے اندر اس دھرتی کے اندر کیا رشتے داری ان جاتے ہیں اما بھارتی یہ ہماری آنٹی تو نہیں لگتی تمہاری خالہ تو نہیں لگتی اور اسی طرح ایک اور عورت ہے بھوپال کی جب بابری مجید کو شہید کیا گیا وہ ناچنے لگی تیاگ کرنے لگی ان دو عورتوں نے دھرتی پر قدم کھایا کہ ہم رام کے مذہب کو جاری کرتے رہیں گے عورتیں اما بھارتی اور دوسری عورت اس گھر میدان جہاد کے اندر کافیوں سے سیدھا سیدھی مقابلہ کرنا کیوں آج کوئی ہنسا پیدا نہیں ہوتی کیوں آج والی نہیں میری ماں گلی گلی کے اندر ابو چہل کے نائب پیدا ہو رہے ہیں ابو جہل کے نائب پیدا ہو رہے ہیں کیا آج تیری کو ہر ہو سکی ایک صدیق کو نہیں پیدا کر سکی جس نے میں بدلاؤ کا مقابلہ کیا کہا اے اللہ تو میرے دل کے ارادے کو جاننے والا ہے جب تم بھلی بنتی ہے اب کو جنم دینے لگتی ہے ناکام کافر ہو مشرق کو ہاتھ نہیں لگا سکتے عمر فاروق نے کہا کیا کرنا پڑے گا تو انہوں نے غسل کروایا اور غسل کرنے کے بعد سورہ تاہا کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے جننی اور اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری وہ عمر جو اپنی میان سے تلوار نکال کر نبی کا الیاذ باللہ خاتمہ کرنے گئے تھے سر قلم کرنے گئے تھے میری بابو دنیا کی کون سی طاقت تھی کہ مکے کے اندر نمازوں کو ختم کرنے والے عمر مکے کے اندر طوافوں کو ختم کرنے والے عمر مکے کے اندر مکے کے اندر خدا کے نام کا سجدہ کرنا جرم تھا مکے کے اندر حلف پڑھنا جرم تھا مکے کے اندر یا یوحل مدثر یا یوحل مزمل پڑھنا جرم تھا میری ماں و قوم کی طاقت تھی کہ ذہن بن کر جو عمر قاتل بن کر گیا تھا اس عمر کو تو نے ہدایت کی دولت سے بالا مال کیا آج جو بچہ تیری دشکوک سے مسلمان پیدا ہوتا ہے آج تو اسلام پر باقی نہیں کر سکتی آزادی نہیں نوجوان بیٹوں کو اللہ کے راستے کے حوالے کر دیا جہاد کی سبھی اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد کہا یہ تو میرے بیٹے ہیں کل قیامت میں کہیں گے کہ ماں کا حصہ کیا لگا اپنی چٹیا کو کاٹا اپنی چوٹی کے بالوں کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد کہا امیر المین لو یہ میرے چوٹی کے بال ہے جو کچھ میرے گھر میں پاس کروایا سب کچھ میں جہاد کی سبھی اللہ نے لگا چکی میری اولاد تھی میں نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اب یہ بال ہے کسی مجاہد کے گھوڑے سے سیم کے کام آئے لگام کے کام آئے میری عورت میری جو ہے چوٹی کے بال ہیں سوال کر بیٹھا یہ تیری تاریخ تھی یہ تیری سیرت تھی یہ تیرا کردار تھا کہ تو فاطمہ بن کر کبھی ابری کبھی ہنسا بن کر ابری کبھی خولا بن کر ابری رتن کرا کہ دوسرا نام بھول گیا تھا رتن کرا آج ہندوستان کی سرزمین پر نظر آتی ہے اما بھارتی آج اس جو ہے دھرتی پر نظر آتی ہے کوئی خولا نظر نہیں آتی کوئی ہنسا نظر نہیں آتی کوئی فاطمہ نظر نہیں آتی کوئی دیرت نظر نہیں آتی کیا مسلمان عورتوں کی غیرت مر چکی کیا مسلمان عورتوں کی حمیت کا جنازہ نکل چکا کیا اسلام کے لیے مرنے مرنے والیاں اب ختم ہو گئی کیا کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتا کیا کوئی بن ولید پیدا نہیں ہو سکتا کیا کوئی مجاہد غازی پیدا نہیں ہو سکتا کیا سب سے سب داری مجھے پیدا ہوں گے کیا سب سے سب گروہ شدہ ہمار پیدا ہوں گے میری ماں تیرے تقوی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے پیڑھیوں تک آتا ہے کئی خاندانوں تک منتقل ہوتا ہے میرے اور آپ کیا مولا سرور کون آئے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے صحابہ کرام کا اسے معلوم ہوتا کہ حوض کوثر کی اور تسلیم کا پانی پی رہے ہوں جنت کی بہترین نہروں میں موتا دے رہے ہوں آقا جب تقریر کرتے صحابہ کرام ایسے جامد ہو کر ایسے توجہ کے ساتھ آقا کی بات سنتے کہ اڑنے والے پرندے ان کے جسموں پر بیٹھ کر چلے جاتے جب اپنی بات ختم کرتے صحابہ کرام کو ایسے محسوس ہوتا گویا ایک سفر کرنے والے گرمی کے موسم میں مسافر کو ٹھنڈا پانی دیا گیا ہو وہ ریگستان کے اندر سفر کر رہا ہو اور ٹھنڈا میٹھا پانی لگ پر لگنے کے بعد ہوٹوں پر لگنے کے بعد اچانک اس کو ہٹا لیا جائے ان کو جو پریشانی ہوتی تھی صحابہ کرام کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی تھی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا اے آپ نہنو عربی مانتا عربی ہم بھی عربی ہیں اور آپ بھی عربی ہیں لیکن جب ہم قرآن پڑھ کرتے ہیں وہ لذت نہیں وہ مزہ نہیں وہ سننے والا صرف اندوز نہیں ہوتا اور آپ قرآن پڑھتے ہیں میرے اللہ کے قرآن کا انتیسواں سورہ کا پہلا رکو شروع کیا ہے بغانو اتنا نہ قرآن حجما میرا محمد فرق کے نماز میں قرآن پڑھتا ہے آسمان سے جنوں کی ایک جماعت آتی ہے اور کہتی ہے قرآن عجبا ہم حجم انی قریب کلام ہاتھ بل پہ رہ جاتا جب بات ختم ہو جاتی صاحب اکرام نے عرض کیا نہ بھائی بھی عربی اور تم بھی عربی آپ بھی عربی لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں آقا نے کیا جواب دیا میری مائیں اور بہنیں اور وہ مرد جو قسم کے ہیڑے مرد ہیں جو عورتوں کو دین کے دائرے میں نہیں رکھتے کھانے میں نمک کم ہو گیا تو لڑائی کرنا معلوم کپڑے صاف نہیں ہوئے طلاق اور خلا کی نوبت کو لے آنا معلوم اور وہ اتنے کئیوں قسم کے انسان جو غریب لڑکیوں کے ماں باپ پر کر کر جوڑے اور جہیز کی رقم لینا معلوم اس عورت کو نماز نقش قدم پر چلتی ہے تو پھر اس کے دودھ کے اندر قبل کے اثرات ان کی اولادوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دارلوم کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک طالب یہ بنا لی فٹافٹ فٹافٹ پڑھنے لگا اور جانے لگا اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بچے سے کہو اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی یہ نماز کو دوہرائے یہ کتابوں میں کیا پڑھتا ہے یہ دارالعلوم کا اسٹوڈنٹ ہے یہ کا طالب علم ہے تو اس نے جھٹ سے سلام پھیرنے کے بعد حضرت تقریر بگاڑنے کی ضرورت نہیں لیکچر جھاڑنے کی ضرورت نہیں میں چھوٹا سا طالب علم لوگوں جماعت میں پڑھتا ہوں ابھی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی ابھی میں نے نماز کے مسائل نہیں سیکھے اس وقت اللہ محفر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی بیٹا کچھ چیزیں کتابوں سے آتی ہیں اور کچھ چیزیں ماں سے آتی ہیں بیٹا یہ نماز کتابوں سے نہیں آتی تیری ماں سے آتی ہے لگتا ہے کہ تیری ماں کو اور پریشان ماں اور ہوتی ہے میری ماں جب تو اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھتی ہے میری ماں مسلح بٹھا کر جب تو سجے میں جاتی ہے جب تیرا گنا منا بچہ جب کس کو دیکھتا ہے اللہ کا قرآن رکھا ہوا تو پڑھ رہی ہے وہ بھی ایک اٹھا لیتا ہے اور وہ بھی ڈلنے لگتا ہے تیری طرح میرے رب کی جلالت کی لکتی اللہ کی رحمت برکتیں اس گھر پر نکاوڑ ہو جاتی ہے اس گندے منع بچے کو ڈولتا ہوا دیکھ کر میری ماں جب تو سجدے میں جاتی ہے ننا منا بچہ جسے معلوم نہیں کہ نماز کیا ہے جسے معلوم نہیں کہ سجدہ کیا ہے ماں کو جب سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر اللہ کے دربار میں سجدے میں چلا جاتا ہے میری ماں میرے رب جلالت سے تو اس بتا کے اندر خدا کی رحمتیں برکتیں خبر ہو جاتی ہے فرشتے آنے جانے لگتے ہیں تیرے سر سے ہٹتا ہے تیرے اندر بے حیائی آتی ہے تیرے گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے تیری اولاد سے کانے لگتی ہے میری ماں اس گھر کے اندر قانون کا کزن آ جائے شداد کی جنت آ جائے فرعون کی سلطنت آ جائے بگڑے تو وہ گھر گاؤں سے پہلے جہنم کا نمونہ میری ماں اگر تو بن جائے وہ گھر گاؤں سے پہلے جنت کا نمونا ہے گھر کو جنت بنانا تیرے ہاتھ میں ہے گھر کو جہنم بنانا تیرے ہاتھ میں ہے میری ماں تو وہ ہے کہ کس نے موت سے پہلے جنت کو دنیا کے اندر دیکھ لیا تھا جب سارے کتنی فرعون کو سجدہ کر کر رہے تھے کسی کسی کی مجاز نہیں تھی کہ فرون کا خدائی کا انکار کرے فرون نے جب یہ کہا انا رب کو میں تمہارا بلند پر دیوار ہو کسی کسی کی مجاز نہیں کسی بنو اسرائیل کی مجاز نہیں کہ فرون کی خدائی کا انکار کرے میری ماں تیرے اندر وہ کہاں کی طاقت تھی وہ تیرے اندر کہاں کا جوہر تھا وہ تیرے اندر کہاں کی قوت ایمانی تھی کہ کسی محبوب ہو کر فرون سے سجدہ کرنے پر مجبور تھے ساری مملکت جب سجدہ کر رہی تھی فرعون کے محل میں رہ کر تو نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا تو نے فرعون کو جھوٹا کہا فرعون کی خدائی کو سب سے پہلے فرعون کے محل میں اس کی جھوٹی خدائی کو پیروں طرح روننے والی تو جب فرعون کو معلوم ہوا فرعون نے سٹ لٹایا تیرے ہاتھ پر میک مارے دوسرے ہاتھ میں میک مارے پاؤں کے اندر میک مارے اور کو تیرے اوپر ڈال دیا اور تیرے چہرے کو محل کی طرف کر دیا اس محل کو دیکھ کر میرا ایمان جو ہے ہو جائے اور پھر تو کو خدا تقسیم کرنے لگے میری ماں جب تم تیوی آسیا بن کر فران کے محل میں اپنے ایمان کی ثابت پتی کو جھوٹ دکھایا میرے ان کے قرآن میں کلاب پاک کے انتیسویں بارے میں سورہ تحریم کے دوسرے رقو میں تیری دعا کو رہتی دنیا تک بند کر دیا اور اللہ نے کہا وضرب اللہ مسل الدینہ آمن اور اللہ تعالیٰ اس عورت کی مثال بیان کرتا ہے جو عورت فرعون کی بیوی ہے اس حالت رب بلیلی میری ماں اگر تو چاہے دنیا والے موت کے بعد جنت کو دیکھتے ہیں اور تیری ثابت تدوی ایمان پر کہ سیدھے جی تھی جنت کو دیکھ لیا اور ایسے دیکھا کہ رب کائنات سے تیری دعا elderly بھائیوں کا شکوا گاتی ہمارا ایمان ہے قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا حالت جس بے موسم وقت میں یہاں تیرے محراب کے اندر کہاں سے پھل آ گئے کہاں سے میوے آ گئے میری ماں جو جی تم مریم من کر باسفا بنی بلیے باسفا بنی اپنی عزت اپنی کی تو نے سے کہا اے اللہ ہی نہیں تھی کہ بیٹا کہ اٹھا اما جان آج تو نے جو روٹی رکھی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم شاید اب تک میں نے ایسی روٹی نہیں کھائی روایت کے اندر آتا ہے جب تک جوانی کی تحریر کے اندر قطب الدین ختم نہیں رکھا اس وقت وہ تھی کہ غیر کے خزانے کو قطب الدین مختار کی مسلح کے نیچے سے روٹیوں کو جنت کی روٹیوں کو نکالا نے فرمایا کون اسے اپنا مہمان بنائے گا تو ایک گھرانے کے حوالے کر دیا گیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچہ اس گھرانے کے حوالے کر دیا گیا تو چنا کے مولک بیماری کا شکار تھا اس کا انتقال ہو گیا بچے کو مرنا تھا بچہ مر گیا ماں کو اطلاع دی گئی کوئی اور بچے کے پیروں کے پاس کفن کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی بچے کو کفن کہنے لگی میں جس ماحول سے آئی ہوں وہ کافروں کا ماحول ہے وہ مشرقوں کا ماحول ہے وہ کفر گھٹا گٹاٹو اندھیرا ہے اے اللہ ایسے ہزاروں بچے تیرے اسلام کو قربان ایسے لاکھوں بچے تیرے آقا کے قدموں پر نچھاور لیکن اے اللہ میں کیا منہ لے کر اس بچے کو اپنے کئی میں جاؤں گی اپنے دیہات میں جاؤں گی وہاں کے لوگ کہیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو قبول کرنے کے باوجود کیا تیرا خدا تیرے بچے کو نہ بچا سکا اے اللہ تو جانتا ہے آج میری انا پر سوال نہیں آج میری غیرت اور میری حمیت کا سوال نہیں آج اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راضی ہے میری ماں کہاں بہ گئی کہاں چلی گئی تیرے لباس کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیرے تقدس کو کیا پاس بیٹھ کر یہ ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس دعا کر رہی تھی ابھی ہاتھ اس کے سینے کے پاس اس کے چہرے کے پاس لوٹے نہیں تھے حضرت انس ہیں کہ بیٹے کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی مردوں میں روح ڈالنے والی میں بسارت دینے والی شیخ عبد القادر کو ولایت کا لباس دینے والی امیر دل حدیث بنانے والی زمین میں خزانوں کو اگلنے والی موت سے پہلے جنت دکھانے والی جنت جنت کے میلوں کو محراب کے اندر دکھانے والی میری ماں تجھے کیا ہو گیا آج ٹھنڈیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے آج سیموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے آج ہرانی دانیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے مر تم کیوں تیوز ہو گئے کہ عورت کو مریم بنانے کے بجائے فاطمہ بنانے کے بجائے کلسوم بنانے کے بجائے عائشہ بنانے کے بجائے ادیجا بنانے کے بجائے ان فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کا ماحول تم دے کر جنت کی ہوا سے کیوں محروم ہو رہے رہے ہو جہنم کا لہو جہنم کا پی کیوں پی رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کیا اور بے پردہ ہو کر چلتی ہے دیکھنے والا جب کی نظر سے اور شہرت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے یہ عورت اگر بے پردہ بازاروں میں جاتی ہے شادی خانوں میں جاتی ہے رشتے داروں کے یہاں جاتی ہے اور غیر محرم اس میں جنا کے تیر پیون کرتا ہے جنا کے تیر چمو دیتا ہے وہ کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے اپنے گھر میں آ کر پہلے گزرے جنابت کرے اور توبہ کی نماز پڑھے پھر وہ فرد نماز پڑھے اس لیے کہ مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے ایک مرتبہ حلال مرد ملتا ہے عورت بازار میں جاتی ہے ہزاروں مرد ہزاروں مرد حرام کے نظر اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نظر کا ہوں کہ یہ غیر محرم کی جو نظر ہے وہ انگلش کے میں چیز ہے یہ نہ کہنا کہ میری عورت کا دل صاف ہے یہ نہ کہنا میری عورت یہ کام نہیں کر سکتی اللہ کی قسم اللہ کے قرآن نے کہا بس الحدہ میں برائی حجاب کہ اے صحابہ اتنے بڑے مقدس سب کے صحابہ اپنی ماؤں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے سے مانگو تمہاری عورت نبی کی عورتوں سے بڑھ نہیں سکتی اور دنیا کے مرد صحابہ سے بڑھ نہیں سکتے جب صحابہ کو نبی کی عورتوں سے پردہ کرایا گیا چل کے اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھ لے کہ ان نبی کی عورتوں کو حکم دیا گیا بلا قول فی کا مرض نبی کی عورتوں صحابہ کوئی چیز مانگنے آئے کوئی سوال کرنے آئے اپنی آواز کو میٹھا بنا کر مت پیش کرو بنا کر سوار کر اور اس کو خوش بنا کر خوشگوار بنا کر مت پیش کرو موٹے ڈھاٹے انداز میں بات کرو بہ سالی پل میں مرض اس لیے کے سامنے والے کے دل کے اندر کوئی گندی بات نہ پیدا ہو جائے وہ حضرت چودہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک فرض حج اللہ کے علاوہ نفلی حج انہوں نے نہیں کیا نفلی طواف انہوں نے نہیں کیا نفلی عمرہ انہوں نے نہیں کیا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے قابل کی محبت نہیں ہے کیا صفا مروا میں صحیح کا شوق نہیں ہے کیا میں آپ کو رات گزارنے کا ارادہ نہیں ہے کیا مینا میں جمرات کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا سات میں قیام کر کر حضرت کائنات کے حضور دعا کرنے کا ارادہ نہیں ہے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اللہ کے خوراک نے کہا وہ کرنا کی کوئی کناہ تبرجن جاہلیت الاولا باقی اللہ اللہ رسولہ کے قرآن نے کہا کہ گھروں کو تم پکڑا کرو اس سے یہ بات میری بیٹریاں صاف ہے کہ میرا دل پاک ہے میری بیٹیاں پاک ہیں میری ماں پاک ہے میری جو ہے گھر کی بیگم پاک ہے ازواج متحرات کی طہارت سے بڑھ کر بڑھنے سب کی میری عورت ہے اور آج کے مرد صحابہ کرام کے تخرے کے ان کے میں لگنے والے دھول کا مقابلہ وقت کا ولی اور وقت کا قطب اور وقت کا تاج نہیں کر سکتا کون کون سی برائی بیان کرے کون کون سارے بیان کریں بیان ختم ہونے کے بعد کہ ہے نا حضرت یہ سیرت النبی کا جلسہ تھا اور آپ نے پردے کا بیان کر دیا عورتوں کا بیان کر دیا ایک کام کرنا آئندہ سے سیرت پاک کا جلسہ رکھنا ہو تو یہاں ایک بندر کو لے آنا نچانے والے کو لے آنا وہ گڑبڑی بچائے گا بندر ناچے گا تو آمین آمین کہنا سیرت کا جلسہ ختم ہو جائے گا مسلمان اس بات کا عادی ہے کہ سنیما میں جو گانا سنا کرتا تھا اور وہ ٹی وی میں ناٹک جو دیکھا کرتا تھا اب سیرت کے اسٹیج پر وہ ناٹک دیکھنا چاہتا ہے اب سیرت کے اسٹیج پر وہ کپالوں کو بلا کر وہ گویوں کو بلا کر اس کی داڑھی کو کچھ نہ کہے جس کے پردے کو کچھ نہ کہے یہ نماز توڑتا رہے یہ دودھ کھا کر بڑی ہوئی ماں کی قبر کو کھود کر ماں کے قبر کو پھاڑ کر ماں کا بڑا کار کرتا رہے آج مسلمان یہ چاہتا ہے نہیں حضرت یہاں ماحول نہیں ہے ماحول بنانے سے نہ بنے گا ماحول سے اگے گا آسمان سے برسات کے خطروں کی طرح آئے گا چودہ سو سال اس اسلام پر گئے عمر کا جنازہ نکل گیا صدیق کا جنازہ نکل گیا اور افراد راشدین کی حکومت ختم ہو گئی آج اس چودہ سو سال کے بعد کہتا ہے کہ ماحول نہیں ہے گھر میں ٹی وی لانے کا ماحول تھا گھر میں کیبل کنیکشن دینے کا ماحول تھا عورتوں کو اچھے رنگیوں کے کپڑے پہنانے کا ماحول تھا مسلمانوں میں گاڑی بنانے کا ماحول تھا مسلمانوں میں اللہ کے گھر کو اعلان کرنے اس وقت ماحول سمجھ میں نہیں آیا جب گاڑی کی بات کہی جاتی ہے جب نبی کی بات کہی جاتی ہے جب قرآن کی بات کہی جاتی ہے جب سیرت اور کی بات حضرت ماحول نہیں ماحول خبر میں جانے کے بعد آئے قبر خبر میں لپٹنے کے بعد آئے گا کمی نے دنیا مجھے سمجھ میں آتی ہے محمد کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا واشنگٹن امریکہ برطانیہ وہاں کے کتے کھانے والے قوم کی تحریر تجھے سمجھ میں آتی ہے سور کھانے والوں کی تحریر ہر سمجھ تم سمجھ میں آنا ہے بخاری کے اندر لکھی ہوئی سے سمجھ میں نہیں آتی چھوڑ دے اسلام کو کس نے مجبور کیا تجھے کس نے تجھے پابند کیا اسلامی نام رکھنے کے لیے مسلمانوں کے سکوں میں داخل ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے آنا ہے پوری طریقے سے اسلام کو قبول کر لے چھوڑنا ہے نہ اللہ کا کچھ بگاڑ پائے گا نہ نبی کا کچھ بگاڑ پائے گا میں نے کل بھی کہا تھا فیصلہ کر کر اونچا لیکن دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے دل پر جو ٹپا لگا ہوا ہے اور دل پر جو نفاق کا سنگ چڑھا ہوا ہے اس کا کیا کیا گیا سو قرآن کی آیتیں سنائے سو بزرگوں کے واقعات سنائے ابو جہل کا نبی سے قرآن سننے والا نہیں تھا ابو جہل کیا نبی سے قرآن سننے والا نہیں تھا سننے والے تھے تقسیم کے وقت اس مچھلی پر جو میرا ہاتھ لگا ہے محمد کا ہاتھ جس جاندار پر پڑ جاتا ہے اسے دنیا کی اور آخرت کی آگ نہیں جلا سکتی آخا کا ہاتھ جس مچھلی پر پڑا اگر دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی اگر آقا کی محبت اپنے خون کے قطروں کے اندر سوال لو آقا کی محبت قرآن کی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر اجاگر کر لو کا باپ قبر سے اٹھ کر آئے گا امریکہ جیسا سو بنے گا سو مرتبہ بنا تھا ابو جہل آیا چلا گیا ابو لہر آیا چلا گیا اتبا آیا چلا گیا شیوا آیا چلا گیا عبداللہ ابن ابیب ابن سلول آیا چلا گیا عبداللہ ابن سبا آیا چلا گیا منافقین آئے چلے گئے آئے چلے گئے کتنے قاتل طاقتیں اسلام کے سامنے آئی چلی گئی مسلح میں گدار آیا چلا گیا محمد قادیانی آیا چلا گیا انگریز آیا چلا گیا میرے رب نے کہا انا آتینا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عنایت کیا ہے مسلی ربی کا منہر کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے کا ول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کا نام و نشان ان کی نسلیں ہم ختم کر کے رکھ دیں گے دشمن کبھی اسلام کے سامنے رک نہیں سکتا اگر ہم اپنے دل کے اندر اپنے خون کے قطروں کے اندر آخا کے طریقے کو بسا لے ابو غریب جیل میں بتا سکتے ہی ہے واشنگٹن کی ہاؤس ہمارے بال کو پینگا کر سکے ہمیں قتل کرنا ہماری عورتوں کے آبرو لوٹنا ہمارے نوجوانوں کو ٹاڈا کے اندر کوٹا کے اندر جیلوں کے اندر ڈالنا دور کی بات دنیا کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی دنیا میں وہ حکومت پیدا نہیں ہوئی جو اسلام کو ڈھلکار سکے مسلمانوں کو چیلنج دے سکے اس لیے کہ رب کائنات نے کہا ان نشانی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اسلام کی طرح مٹانا چاہتے ہیں مذاق اڑایا ہے یہ چیتڑے پہننے والے یہ فکر پتھر باندھنے والے روم کو شکست دینے آ جائیں گے زمین نے بتایا آسمان نے بتایا تاریخ نے دوہرایا کہ ہمیں روم کی کئی سے شکست ہوئی سرو کس کسرا کی کئی سے شکست ہوئی مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک بات کے سے کا واسطہ حدیث کی روایتوں کا واسطہ امام بخاری کی بخاری شریف کا واسطہ لوگوں مسلمانوں نبی کے رہا ہے کہ طالبان دوبارہ ابھر رہی ہے آج دنیا کو آج واشنگٹن کو آج وائٹ ہاؤس کو آج دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو خطرہ ہے جن ملاؤں سے خطرہ ہے جن ملاؤں کے بارے میں تم کہا کرتے تھے جن مدد یہ کافر کا جنازہ ہے یہ منافقوں کے سردار کا جنازہ ہے اللہ کے لیے نہ پڑھائیے آخا نے کہا میری نماز جنازہ سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے محمد نماز جنازہ کس کو کہتے ہو رئیس المنافقین کی نماز جنازہ روایت میں آتا ہے حضرت الخطاب نے بار بار کے سمجھانے پر آخا جب نہیں مانے چادر پکڑ کر کھینچ دیا پیچھے کی طرف آقا چادر کو سیدھا کر لیے اور پھر نماز جنازہ پڑھانے گئے پڑھا ہی رہے تھے تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھنے والا تھا جبریل امین آسمان سے پیغام لے کر آئے قبري اے آلہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی کافر اور مناسب کی نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ ان کا لڑکا کہا آپ اپنی چادر مبارک دیجیے اپنے باپ کے کفن میں استعمال کروں گا مورخین نے لکھا سیرت نگاروں نے لکھا علماء بیٹھے ہوئے ہیں موت تک پیر کر لینا علماء نے لکھا کہ آقا کی چادر کو جب تک خبر کے کیڑوں نے نہ کھایا جب تک مٹی کے اندر مل کر بلیا میٹ نہیں ہو گئی اس وقت تک عذاب خبر کی مجال نہیں تھی کہ عبداللہ کے جسم کو چھو سکے جہنم کی آگ کی مجال نہیں تھی جہنم کی آگ ڈر رہی تھی کہ جس کے جسم پر محمد کی چادر ہو ہم نہیں جا سکتے اور ایسے ڈر رہے تھے کہ جس کے جسم پر محمد کی چادر ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے جسم پر آقا کے جسم اثر پر لگی ہوئی چادر کو کفن کے طور پر استعمال کرنے سے مسلمانوں عذاب خبر نہیں آ سکتا میں تمہیں خدا رسول کا واسطہ دے کر کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر حجر عصمت کی جو ہے سیاہی کا واسطہ دے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تقدس کا واسطہ دے کر آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں لوٹ جاؤ میرے آقا کی طرف لوٹ جاؤ مکے کی طرف بہت ہو گیا بہت دیکھ لیا ہم نے دنیا کو بہت آزما لیا آج کی رات آخری رات گنا ہوگی آج کے دن آخری دن گنا ہوگا تو اللہ جو داڑھی بڑے تھے ہم بہت تک داڑھی نہیں جائیں گے اللہ جو عورتیں بے پردہ تھی ہم بہت تک بے پردہ نہیں ہوگی اللہ اب تک بے نمازی تھے اب ہر دم تک ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے اللہ انگریزی طور طریقوں کو ہم نے سینے سے لگایا تھا مولا اس کے چھوٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے آقا کے طریقوں کو ڈالیں گے میرے بھائیوں شیطان دل کے اندر بسوسا ڈالے گا کہ تم بوڑھے ہو گئے گاڑی کے بعد سر کے بعد سفید ہو گئے دادا اور نانا ہو گئے اور اب توبہ کر رہے ہو میرے اللہ کا قرآن کلام پاک کا چوبیس مو پارا عبادی اللہ اللہ کا واسطہ دیتا ہو گئے توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو نبی کے طریقے کو سینے سے لگا لو عذاب آئے گا نو باپ بن کر بیٹے کو بچا نہیں پایا ابراہیم بیٹے بن کر باپ آدر کو بچا نہیں پائے لو بن کر اپنی بیوی کو بچا نہیں پائے نہ تمہاری بیوی بچا پائے گی نہ تمہاری اولاد بچا پائے گی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا میرا اللہ کہتا ہے لوگوں تم زمین کے دن سے بڑھ کر سمندر کے ساتھ سے بڑھ کر گنا لے کر آؤ میری بک تمہارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے مایوس نہ ہونا روایت میں آتا ہے عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی آئے فرمایا اے آقا ہاں میرے لیے تو آئے مفرت کرے آقا نے فرمایا میں کیوں کروں تم کیوں نہیں کرتے کہا ہے اللہ کے حبیب میں نے ایسا گناہ کیا ہے ایسا گناہ کیا ہے کیا سن کر کام جائیں گے اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا رب زمین و آسمان سے زیادہ مقصد کے خزانے رکھنے والا ہے تمہارا دینے والا ہے میرے بھائی داڑھی بٹانے والے اس کے بعد تیرے چہرے پر اس طرح نہ چلے میرے بھائی یہود اور نصارہ کے لباس بچانے والے یہودیت کیا کرتا تھا آقا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا میں کیا کروں مجبور ہوں بتاتا کیوں نہیں تو کہنے لگا جا کر میں نے خبر کھودا کفن پھاڑا اور اس کے ساتھ بدکاری کی آقا کا چہرے اندر حدیث ہی آتا ہے है موت کا مالک ہے اس کی سانسوں کا مالک ہے آپ فرماتے ہیں میں کب دعویٰ کیا میں اس کی زندگی اور موت کا مالک میں اسے روزی دینے والا چوتھی مرتبہ جبریل امین لاتے ہیں جب تم نے پیدا نہیں کیا جب تو سانسوں کا مالک نہیں جب زندگی اور موت کا مالک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کون ہوتے ہیں بنے کار بندے اور اس کے رحمت والے پروردگار کے درمیان آنے کے محمد تیرے رب کی قسم کعبے کے پروردگار کی قسم میری عزت و جلالت کی قسم محمد جب یہ قدم تیرے پاس بڑھا چکا تھا قدم بڑھنے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آج آخری دن بنا لے اپنی گناہوں کا اپنی معذیت کا اپنی شیطانیت کا تھام لے وقت اللہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے طلاق مغلدہ سو مرتبہ طلاق امریکہ کے نام پر دے دے سو مرتبہ طلاق ہندو کے طور طریقوں پر دے دے یہ کچھ نہیں دے سکتے آخا کے طریقوں میں زندگی ہے آخا کے طریقوں میں حیات ہے آخا کے طریقوں میں عزت ہے آخا کے طریقوں میں سر بلندی ہے اسی میں ہمارا جینا اسی میں ہمارا مرنا یہ نعرہ لگا رب العالمین میری نماز کرنا اللہ کے لیے ہے اللہ تو ہماری سانسوں کو اپنے لیے قبول فرما لے ہماری زندگیوں کو اپنے لیے قبول لے اے اللہ جو کچھ بات کرتے ہوئی اس کو معاف کر دے اے اللہ تیری نبی کی امت کسی موڑ پر نہ ہونے پائے اے اللہ تیرے نبی کے دل کو ٹھیک پہنچتی ہے جب جب تیرے نبی کے روزے میں سلا دی جاتی ہے کہ گجرات کی گلی تیری وادی کی بیٹی کی آبرو کو لوٹی گئی بولو ہم کچھ نہ کر سکے اتنا تو کر ہم نبی کا نہ دکا نہیں پائے اسلام کے لیے جیے اسلام کے لیے مرے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ جن نوجوانوں نے یہاں پر دین کی نسبت سے ان بیانات کو اس جلسے کو قائم کیا ان کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب اے اللہ جیسا انہوں نے ظاہر بنایا اے اللہ ان کے باطن کو ایسے ہی بنا دے اے اللہ کہنے سننے والے کو قبول فرما لے ایمان کی زندگی نصیب فرما ایمان پر فاطمہ للہ رب العالمین حضرات دو اعلانات ہیں دعا بعد میں ہوگی پہلا اعلان یہ ہے آپ کے پہلے کی جو مسجد ہے جامع مسجد اس کا تعمیری کام چل رہا ہے پیسہ دنیا کے لیے لگتا ہے آخرت کے لیے جو پیسہ لگتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگتا حرام کاری میں سینا کیٹوں میں سنیما میں پیسہ جو لگتا ہے وہ گندا پیسہ لگتا ہے اور جو پیسہ اللہ سے لیے لگتا ہے اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ کتنے لوگوں کا اللہ نے چاہا ہے اور دوسری بات یہ ہے دیکھیے چندہ بندہ کرنے کے ہم بندے نہیں ہیں ہمیں چندہ کا بیان کرنے نہیں آتا ہم دل کا مکڑا سناتے ہیں دل کا مکڑا جو سناتا ہے اس کا ایک عنوان نہیں ہوتا وہ داڑھی کا بیان کرے وہ پردے کا بیان کرے وہ لباس کا بیان کرے وہ مردوں کا بیان کرے وہ عورتوں کا بیان کرے وہ حجاب کا بیان کرے وہ مکے مدینے کا بیان کرے سیرت کا عنوان اپنے اندر سات زمین اور سات آسمان سے زیادہ وصد رکھتا ہے کل میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ مولوی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ نے ان کی ماں ماںنا تھی اور وہاں آپ نے انہیں سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے قصہ کہتے کہتے ہماری اور بیت گئی کرنے کا کام کیا ہے وہ دیکھو عمل ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں وہ دیکھو ہمارے بیانات کے لوگ کیا اور سیڑھیاں جو ملک کے مختلف حصے اور مقامات میں اور ہمارے یہاں جمعہ میں جو جمعہ کے بیانات سلسلہ وار ہوتے ہیں کیا سیڑھیاں اور سیڑھیاں بجائے گھروں میں گانا بجانے کے اور میوزک کے استعمال کرنے کے کے چلائیں ہو سکتا ہے کسی بات سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں ایک بات یاد رکھو کہ آیا بھی کر کے جا رہا ہے میرے رب کی کی جلالت قسم ہے اگر بات چھٹی ہو منزل پر پہنچنے سے پہلے خدا مجھے ہلا کر دے ہم کبھی روپیے پیسوں کے پاس نہیں گئے لانے والا ہے دینے والا ہے ایک آڈیو کمپنی ہے نہ ہمارا کنٹریکٹ ہے نہ روپیہ لیتے ہیں نہ پیسہ لیتے ہیں وہ دیکھنے والا ہے یہ لینے والے ہیں اللہ کی قسم ہمارا روپیے کا لین میں اس میں کچھ نہیں ہے ورنہ جانے کے بعد کہو کہ تقریر کر کر ویپار کر کے چلا گیا ہم تقریر کر کر ویپار نہیں کرتے ہمارا ویپار وہی ہے جس کو اللہ کے خلاف نے پاک کے گیار ویپارے نے کہا ان اللہ کرا منل موتی نیلا ان کو سر ہوں اپنے جان کے لیے لگا دو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا یہی ایک کاروبار ہم نے سیکھا ہے اللہ تم کو ملا تیار رکھے تم جی کو منا دا منا لی کیا ہم تمہیں ایک کاروبار بتائے جو تمہیں عذاب الہی سے نہ دے تو مینو نب اللہ رسول ہی وہ تو جاہدو نفی سبیل اللہ بھی اکبالی کم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جذبے جہاد کو بیدار کرو یہی ہم کاروبار جانتے ہیں یہی ہم بزنس جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری زندگی قائم رکھے اسی پر ہمارا خاتمہ رکھے وہ دن نہ لائے کہ دنیا کے کتے بنے اور زندگی گزارے اللہ سے ہم تمہارے سامنے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں اللہ عزت کی دے دے اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائے جو مقروض ہیں اصل ادائیگی کی شکلیں اللہ پیدا فرمائے جو خواتین آئی ہے دل میں جو ارادے اور عزائم لے کر آئی ہے اے اللہ تو دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے اے اللہ تو ان کے دل کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا کہنے سننے اس سب کو قبول فرما آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین بھائی کیسے موجود ہے یہ لے لے آ کے دعا کے بعد یہی فرشتے کے پاس روک دی جائے گی درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ صلی علی سیدنا والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ